اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بنا دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پائے